سیدی و سندی محبی و محبوب مرشدی و مولائے عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشار ہیں تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا میرے مشرق اس کے زبان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب نے فرمایا ادام اللہ علیہ یہ اللہ والوں کے پاس جانا یا اللہ کے لیے کسی کے پاس جانا اللہ والوں کے پاس جانا یا اللہ کے لیے کسی سے ملنا اللہ کے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے لیے یہ بہت بھاری عمل ہے اور اللہ تعالی کے نور کے حصول کا اور معرفت کی سدھائی کا طریقہ ہے ورنہ فرمایا کہ معرفت تو ایک کو بھی حاصل شیطان کو بھی معرفت اللہ کی ہے جب شیطان نے جو ہے وہاں اعتراض کیا اور مردود ہوا اور اللہ تعالیٰ کا مذہب اس پر نازل ہوا تو ظالم اتنا بڑا عارف تھا کہ حالت غضب میں جب کوئی انسان سے انسان کی لڑائی ہو جائے یا کوئی حالت غضب میں آ جائے تو اس میں تو سخت تاثر ہوتا ہے اس وقت اس سے کوئی درخواست کرنا کتنا اہم مقام معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ہے حالت غذب میں بھی متاثر نہیں ہوتے وہی فیصلہ فرمائیں گے جو این ارلوگن تو اس حالت میں بھی اللہ کے غذب کی حالت میں بھی اس نے کیا کہا کہ اللہ مجھ کو مہلت دے دی تاکہ میں آپ آپ کے بندوں کو بہتاؤں اور ان کو راہ رات سے ہٹاؤں میں تو مردود ہو چکا جہنمی ہو چکا تو اب کچھ تو کروں گا تو آپ کے بندوں کو میں بہتاؤں گا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کر کے تو یہ اتنا بڑا آئش تھا کہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ عین غذب کی حالت میں بھی فیصلہ وہی فرمائیں گے جو اس عین عدل تو اس وقت جو اس نے یہ درخواست کی تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا زبردست عارف تھا یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ تعصب سے پاک ہے کسی قسم کے تعصب سے سے پاک ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اجازت دے دی کہ جان ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے اور جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے حضرت نے ہمارے اس طرح ہی فرمایا کہ دیکھتا کیا کرے گا پھر تو میں بھی معاف کرتا رہا تو غلط یہ کہ فرمایا کہ شیطان بھی عارف تھا جانتا تھا اللہ اللہ کو پہچانتا تھا تو کیا ہوا وہ تو مردود ہو گیا تو معلوم ہوا کہ محض معرفت کام کی نہیں ہے معرفت وہ مقبول ہے جو سنت اور شریعت کے راستے پر ہو ورنہ بہت سے پیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتیں مرد مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں قوالیاں کر رہے ہیں اور وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کو آج خوب معرفت حاصل ہوئی تو معرفت وہ مقبول ہے جو سنت اور شریعت اللہ کی رضا کے ساتھ ہوں تو فرمایا کہ یہ عمل بہت بھاری عمل ہے اہل اللہ کے پاس جانا یا ان کے غلاموں کے پاس جانا اس نیت سے کہ ہمیں اللہ مل جائے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے فرمایا کہ یہ بہت بڑا بہت بھاری عمل ہے اور فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کو کوئی شخص کسی سے اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے بتائیے کتنا بڑا اعزاز ہے ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور حدیث پاک میں ہے کہ لا يقعدون لا يقعدون قوم يذكرون الله عز وجل الا ہو الملائكه کا کوئی قوم ایسی نہیں جو اللہ کے لیے مل بیٹھے اللہ کا ذکر کرے اللہ کی محبت کی بات بیان کرے لیکن اس کو ملائکہ گھیر لیں فرشتے اس مجلس کو گھیر لیں کوئی ایسا موقع نہیں ہے یعنی ہر جگہ جہاں اللہ کی محبت کی بات بیان ہو یا اللہ کا ذکر ہو وہ جگہ وہ فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں اور کیسے گھیر لیتے ہیں سب تعجب میں گھیرتے ہیں کہ یہ کیسے مخلوق ہے اللہ کی کہ یہ انہوں نے تو اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے اور سینکڑوں ہزاروں ان کے ساتھ مشابل اور مسائل لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ان کے پیٹ بھی لگائے کھانے پینے کی فکر بھی ہے اور دکھ بیماری درد وغیرہ سب کچھ ہے اور اللہ کو دیکھا بھی نہیں پھر اللہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں پھر اللہ کی محبت کی بات بیان کر رہے ہیں مشقت بھی اٹھا رہے ہیں کیسی قوم ہے اس لیے کہ فرشتے جو ہے ان کے ساتھ نہ کوئی پیٹ لگا ہوا ہے نہ کوئی مسائل لگے ہوئے ہیں نہ کوئی ان کے بیوی بچے کہ جو کہیں کہ ہمیں ذرا بھی ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے بلا کام ہے فلاں کچھ بھی نہیں ہے وہ تو منہ کے بنے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے اندر گناہ کے تقاضے اللہ نے رکھے ہی ہیں یہ تو انسان کا کمال ہے کہ گناہوں کے تقاضوں کے باوجود یہ گناہوں کے تقاضوں کو دباتا ہے اور اپنے دل کی خواہشات کو دباتا ہے پھر اللہ کو یاد کرتا ہے فرشتوں میں تو اللہ کے اللہ کے نافرمانی کا کوئی تقاضا آتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر یہ مادہ رکھا ہی نہیں گیا یہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو دکھلانا تھا کہ تم نے تو اعتراض کیا کہ یہ تم جو ہے اعتراض کر رہے تھے اگر اعتراض برائے اعتراض نہیں تھا فرشتوں نے تعجب میں ہی اللہ سے پوچھا نہ میں پوچھا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر ہی کو فساد کرے گی اعتراض نہیں تھا لیکن یہ سوال تھا فرشتوں کا تعجب میں کہ یہ کیسا آپ مخلوق پیدا فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انی عالم مالا تعالم ہوں جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے تو اب میرے مرشد اور کہا فرماتے ہیں کہ فرشتے یہ سوال کر کے قیامت تک کے لیے گئے ہیں بڑی دلچسپ طریقے سے فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے پھنس گئے فرشتے یہ سوال کر کے کہ وہ جب اور ان کی ڈیوٹیاں بھی اللہ نے مقرر کر دی صبح کی ایسے وقت جب اکثر مسلمان عبادت میں ہوتے ہیں اور شام کی اس وقت کہ اکثر مسلمان عبادت میں ہوتے ہیں تو ان کی ڈیوٹیاں فرشتوں کی چینج ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ جب یہ فرشتے وہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ ہمارے بندے کیا کر رہے تھے مجبوراً وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وہ تو آپ کو یاد کر رہے تھے کیونکہ اکثر اکثر لوگ جو ہے الحمد للہ یہاں تو ویسے ہی مسلمان ہیں تو یاد کرتے ہیں تو جو اکثریت ہوتی ہے اسی کا تو اعتبار ہوتا ہے نا تو فرشتے وہاں جا کے یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو یاد کر رہے تھے آپ کی عبادت کر رہے تھے ایسے ہی شام والے فرشتے جاتے ہیں تو شام کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں اللہ میاں کہ بھائی کیا کر رہے تھے اللہ وہ تو آپ کو یاد کر رہے تھے صبح شام ان کو کہنا ہی پڑتا ہے کہ اللہ آپ کے بندے آپ کو یاد کر رہے ہیں کتنی عزت اور کتنی ستاری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے بندوں کیسی عزت رکھی ہے اگرچہ ہم کروڑوں گناہ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ عزت کا راستہ رکھا کہ فرشتوں کو کہنے فرشتے کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہو تو آپ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ حفت ہوں ملاہ کا ساری مجلس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نظر آ جائی نہیں پہلے کیا ہے اللہ حفت ہوں اور وغیرت کا وہ ہوں اور کہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے پیار سے ڈھانپ لیتی ہے فرمایا غشیت مانے ڈھانپ لینا جیسے ماں بچے کو گود میں بھی لے لیتی ہے اور چمٹا بھی لیتی ہے لیکن جب بہت زیادہ رحمت کا غلبہ ہوتا ہے ماں پر تو وہ اس کو اپنے چادر سے بھی اس کو ڈھانپ لیتی ہے تو ایسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ڈھانپ لیتی ہے اور وہ نظرت علیہ مستقینہ اور اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے فرمایا کہ سکینہ وہ نور ہے جو دل میں قرار پا جاتا ہے دل میں قرار پا جاتا ہے ایک دن وہ اس کو اس کا آنا جانا اور اہل اللہ کے پاس یا ان کے غلاموں کے پاس اللہ کے لیے آنا جانا وہ نور حاصل کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے دل میں وہ نور قرار پا جاتا ہے اسی لیے حدیث پاک میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے عین المتحاب بھی نفیہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بتائیے کتنا بڑا اعزاز ہے ہاں؟ جیسے ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے لاکھوں کا اور کوئی بہت بڑی شخصیت آنے والی ہے بہت ہی بڑی شخصیت اور آ کر جو ہے وہ اعلان کرے ارے میرے بنا بنا دوست کہاں ہیں تو کتنے فخر سے وہ لوگ چلتے ہوئے جائیں گے کہ ہم کو کتنی بڑی شخصیت ملا اور قیامت کے دن یوم محشر میں تو خرب ہو خربا خرب لوگ ہوں گے اور ان میں چند چنے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو آواز دیں گے اور بلائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر سے محبت کرتے ہیں بتائیے اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا اتنے بڑے مجرے تھے جہاں سنا ہے کہ لوگ حجی سے بات رہے ہیں کہ پسینے میں گھٹنوں گھٹنوں ڈوبے ہوگا کوئی کتنا ڈوبا ہوا ہوگا وہ دھوپ سورج کہتے ہیں سوا نیزے پر ہوگا اور اس وقت جو عالم ہوگا پریشانی کا وہ تو تصور میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو اس وقت جو ہے اگر عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور مجمے میں فرمائی کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر سے ملتے تھے آپس میں محبت کرتے تھے تو فرمایا کہ یہاں المتحاب کی نفیہ کہاں ہیں وہ لوگ ولمتجال متجال نفیہ کہ آپ بار بار آنا جانا رکھتے تھے یہ نہیں کہ ایک بار آ کے اور مہینوں کے لیے غائب ہو گئے یا آئے ہی نہیں وہی جہاں مناسبت ہو وہاں آنا جانا رکھو تو اس کو کہتے ہیں متجال جی نفیہ آتے رہو یہ نہ ہو کہ آ کر پھر بھاگ جاؤ پھر کہیں اور چلے گئے پھر پھر مہینوں کے بعد کہیں اور غائب ہو گئے یہ اس کو آنا جانا نہیں کہتے تو متجالسین کی یہ قید ہے اس میں ول متجالسین افیہ ول متضاورین افیہ ایک تو متجالسین آپس میں بیٹھتے ہیں ول متضاورین کے آنا جانا رکھتے ہیں بار بار آتے جاتے ہیں اور ول متبادرین افیہ کے آپس میں ایک دوسرے پر میری محبت میں خرچ بھی کرتے ہیں سوکھے سوکھے نہیں رہتے کچھ کھلاتے کھلا دیا کبھی کچھ ہدیہ دے دیا کبھی کچھ اور خرچ کر دیا تو آپ بل متبادلی نہ کیا وہ خرچ بھی کرتے ہیں آپس میں تو یہ یہ خصوصیات ہیں عین المتحافی نفیہ ول متضادی نفیہ ول متضادری نفیہ ول متبادری نفیہ ایک دوسرے کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں یہ خصوصیات کے ساتھ جو آتا ہے اس کے لیے ہے کہ وہ نزلت آ گئی یہ ساری خصوصیات ان کے لیے ہے وہ نزلت آ رہی کہ ان کا آنا جانا ایک دن رنگ لاتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر جو نور شہر کے کامل کے اندر ہے کسی اللہ والے کے دل میں ہے وہ نور آہستہ آہستہ ان کے قلوب کو منور کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نور ان کے دل میں ہی قرار پا جاتا ہے اب جہاں جاتے ہیں اس نور کو لیے پھرتے ہیں اور جالنا لہو نور یمشی بھی پھرنا لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں امریکہ جاتے ہیں برطانیہ جاتے ہیں یورپ کہیں چلے جاتے ہیں اور کسی ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں اس نور کو لیے پھرتے ہیں پھر ان کی حالت بدلتی نہیں ہے کہ اس ماحول میں آئے تو سر پہ ٹوپی ہے دوسرے ماحول میں گئے تو ٹوپی اتر گئی ٹپنے ٹپنے ڈسنے لگ گئے یہ یہ علامت ہے دل میں ابھی نور قرار نہیں پایا ابھی وہ ہمت پیدا نہیں ہوئی اس نور کے اثرات ابھی ظاہر نہیں ہوئے تو جب یہ قرار پا جاتا ہے پھر جہاں جاتا ہے تو پھر یہ اعلان کرتا جاتا ہے چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ میں چل رہا ہوں بس ان کے نشان کے ساتھ جہاں جاتا ہے خواجہ صاحب نے فرمایا جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیجیے جہاں بھی جاتے ہیں یہ اللہ والا اپنی اپنی حالت کو نہ نہ ظاہری باطنی نہ ظاہری حالت کو بدلتا ہے نہ باطنی نہ باطنی حالت جو اندر کی ہے وہ بدلتا ہے جیسا یہاں ہے جیسا مسجد میں باخدا ہے ویسا ہی مارکیٹوں میں اور دوسرے ملکوں میں باخدا رہتا ہے اور یہی ہے صدیق صدیق اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ لا فال ہو قال ہو حال ہو میرے عزت کی تعریف ہے یہ صدیق کی کہ جس کا حال اور قال بالکل ایک بن جاتا ہے تو یہ ملتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے وہ نظرت علیہ مستقینہ وہی منگا بتائیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جو بھی مخلوق اللہ کے پاس ہوتی ذکر اللہ فیمن عمدہ جو کوئی بھی ہوتا ہے اللہ کے پاس اب بتائیے محض فرشتے نہیں ہوتے اللہ کے پاس بلکہ ارواہ امبیا ولم بھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں اپنے بندوں کا ذکر فرماتے ہیں وزرۃۃ اللہ فیمن عمدہ جو کوئی بھی اللہ کے پاس ہوتا ہے تو عمدہ ارواہ امبیاہ ہی ولم سلیم ہی کے دل مقرر جو مقرب ملائکہ اللہ کے پاس ہوتے ہیں ہم ارواہ انبیاء میں ذکر فرماتے ہیں مقرب ملائکہ میں ذکر فرماتے ہیں اور اولیاء اللہ کی عالم برزخ میں اولیاء اللہ کی روحیں بھی خوش ہوتی ہیں کتنے بڑے اعزازات ہیں اللہ کے لیے ملنے میں لیکن خصوصیات بیان کر دیں کہ متجال جینا جیا بھی ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور ول تضاکرین بھی ہو کہ بار بار آنا جانا آنا اور جانا ایک صاحب نے ایک صاحب کے یہاں ایک پیر صاحب آ کے مہمان ہو گئے اب جانے کا نام ہی نہیں لے رہے کئی دن گزر گئے ہلاد کھاتے پیتے ہیں سب کچھ دعوت بھی ہو رہی ہے یہ بھی لیکن جانے کا نام ہی نہیں لے رہے اب گھر مرید بے چارہ تنگ آ گیا گیری بھی تنگ آ گئی کہ آخر کب جائے گا تو ایک دن مرید نے ترکیب نکالی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا ان پیر صاحب کے پاس اور کہا کہ حضرت اب آپ اس نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہو اس نے کہا حضور اب آپ جائیں گے نہیں کبھی کبھی آپ آپ اب دوبارہ ہمارے یہاں کہیں کبھی نہیں آئیں گے انہوں نے کبھی نہیں میں تو آؤں گا تم اتنی محبت مجھ سے کرتے ہو کھلاتے کھلاتے ہو میں آیا کروں گا نہیں حضور اب آپ ہمارے یہاں کبھی نہیں ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میں آؤں گا نہیں حضور آپ ہمارے یہاں کبھی نہیں آئیں گے انہوں نے کہا بھائی میں جب تمہیں کہہ رہا ہوں یقین رکھو میں آؤں گا تو تمہیں کیسے یہ بات دل میں آ رہی ہے انہوں نے کہا اصل میں آپ جب جائیں گے ہی تو آئیں گے <laughs> تو یہ یہ یہ نہ ہو کیونکہ بیوی بچے بھی ہیں کام کاج کاروبار بھی ہے تو یہ نہیں کہ وہیں ہو گئے اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیا کام کاج کو چھوڑ دیا یہ ہے کہ آنا جانا رکھیے آنے کے بعد پھر بھی نہ ہو جائے تو یہ ول متجارسی اس لیے نہل متضی نہ یہ خصوصیت اور وہ متبادی نسیح کہ ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں شیخ کو ہتھیار دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام بار بار بار بار ہتھیار دیا کرتے تھے تو یہ سنت رسول بھی ہے اور اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے لیکن شہر کو ہتھیار دیتے تو اس کو ضرورت مند سمجھ کے نہ دے وہ کمینہ ہے جو شہر کو یہ سمجھ کے ہتھیار دے کہ شیخ کو اس کی ضرورت ہے شیخ اس کو استعمال کرے گا تو کرے گا تو صحیح لیکن دینے والے کی نیت صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے شہد مجھ سے خوش ہو جائے شہد خوش ہوتا ہے شہد کی خوشی اللہ کی خوشی ہے شہد کی خوشی اللہ کی خوشی ہے ہاں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہو اور اس کو اندازہ ہو کہ شہر مجھے دیکھ رہا ہے تو اور زیادہ اہتمام سے اگر وہ نفل پڑھتا ہے اور زیادہ اہتمام سے عبادت کرتا ہے تو یہ ریا نہیں ہے دکھلاوے میں نہیں آئے گا اور مخلوق کے درمیان تو اگر عبادت کر رہا ہو تو اس کو ارفا کرتے ہیں چھپاتے ہیں لیکن اگر شہر کے سامنے بہت اہتمام اور اخلاص اور خوشو خزو اور زیادہ کر دے جب اس کو معلوم ہو کہ شہر دیکھ رہا ہے اور زیادہ خوشو خزو سے نماز پڑھے تو یہ ریا میں نہیں آئے گا یہ اخلاص ہی ہے شہر کو خوش کرنا اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے لہٰذا اس میں اخلاص ہے اور دلیل بھی ہے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ہر بات تمام مرشدین نے دلائی کے ساتھ ثابت کیا ایک صحابی رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے تو اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم تلاوت کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ اچھا پڑھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ورنہ نبی کے لیے نکیل کرنا ضروری ہے اگر کوئی گناہ ہو تو نبی اس پہ خاموش نہیں رہ سکتا کوئی خطا ہو کوئی بات ایسی ہو نبی اس پہ خاموش نہیں رہ سکتا نبی کا ثبوت بھی مسئلہ بنتا ہے نبی کسی مسئلے پہ خاموش رہے اس کا مطلب ہے کہ بات ٹھیک ہے تو یہ دلیل بھی ہے اس کے ساتھ لہذا شہر کو خوش کرنا کسی طرح سے بھی ہو لیکن شہر کے مزاج کے حساب سے بھی ہو مزاج کو سمجھے تو اس لیے شہر کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے تو جتنے طریقے شیخ کو خوش کرنے کے ہوں ان سب کو اختیار کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ خوشی جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب کوئی مریض یہ بتاتا ہے کہ غلام بنا گناہ میں ہمارا اطلاع تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا اس سے زیادہ خوشی شہر کو کسی بات کی نہیں ہوتی کہ اگر ایک کروڑ روپیہ بھی ہتیا کوئی دے لیکن یہ کوئی دوسرا شخص یہ بتا دے پیسہ کھپت سے بھی خوشی ہوتی ہے حدیث خوشی ہوتی ہے لیکن جو ہے وہ اگر کوئی یہ بتائے کہ فلاں فلاں گناہ کی عادت تھی ہم نے جو ہے آپ کے ہاں آنے لگے آپ کی رہنمائی ملی تو ہم نے گناہ چھوڑ دیا فلاں گناہ اب ہم نہیں کرتے اس کی زیادہ خوشی ہوتی اور بھی بہت سی باتیں کل بھی یہ یکم رمضان کا بیان کا ترجمہ آیا ہوا ہے ہمارے حضرت کے فادر میں بہت قابل اور ترجمہ فرماتے ہیں مفتی شہید السلام صاحب تو اس کا ترجمہ کسی کو چاہیے ہوگا تو مجھ سے مل جائے گا اسی مضمون سے متعلق ہے اس سے میں نے یہ باتیں آپ کو سنائی شاہ تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا ایسی طرح سے ممکن تری گزرنا ایسی طرح سے ممکن سے گزرنا کبھی دل سے صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا کبھی دل سے صبر میری رضا احکامات پر عمل کرنا ہے جو جو کام اللہ نے شریعت میں رکھے ہیں کرنے کے لیے ان کاموں کو صبر کے ساتھ بجالا نفس کی خواہش ہے کہ نیند بھرو نفس کی خواہش ہے کہ کام کاج کاروبار میں ہی لگے رہو لیکن اذان ہوئی دل پہ صبر کیا دل کی خواہش پہ صبر کیا آرام کو قربان کیا اور اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا وضو کر لیا نماز کو چلا گیا جی کیا ہے اللہ کی رضا پر مرنا ہے اسی طرح دوسرے جو احکامات ہیں زکات دینے کا جی نہیں کر رہا دل تنگ ہو رہا ہے لیکن جب زکات نکال دیا تان کے کر لیا تو یہ اللہ کے احکامات پر صبر کر کے عمل کرنا ہے اور یہ اللہ پر جینا ہے اور ایسے ہی دل چاہ کے حرام کام کر لے جھوٹ بول دے غیبت کر لے کسی سے حسد کر لیا کسی کو غصے میں بکواس کر دیا اور نہیں تو نامحرم عورتوں کو دیکھ لیا جی چاہ رہا ہے کہ جو ہے دیکھ لے لیکن نہیں کیا دیکھا کام نہیں دیکھا تو یہ اللہ کی رضا میں مرنا ہو گیا یعنی اپنی خواہش کا خون کر دیا قتل کر دیا مر گیا اللہ پر فدا کر دی اپنی خواہش کو یہ اللہ پر مرنا ہو گیا ان کی رضا میں مرنا ہو گیا یعنی جو کام اللہ نے منع کیا ہے اس کام کو دل کی خواہش کے باوجود اس کام کو نہیں کیا اپنے نفس کو مار دیا یہ اللہ پر مرنا یہ تیری رضا میں جینا یہ تیری رضا میں مرنا میری یا رب یہ تیرا فضل کرنا بتا دیا کہ اللہ کے فضل جس پر ہوتا ہے اسی کو توفیق ہوتی ہے یہ انسان کا اپنا کمال نہیں اپنا کمال نہ سمجھنا چاہیے بلکہ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اور ان کی رحمت ہوتی ہے اور ان کی مشیت ہوتی ہے وہی بچ سکتا ہے گناہوں سے لاہول اللہ بلّہ اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے طاقت کوئی نیکی کی مگر آج کی مدد سے اور نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی مگر آپ کی مدد سے یہی عاشقوں کا شیوا یہی عاشقوں کی عادت یہی عاشقوں کا شیوا یہی عاشقوں کی عادت کبھی گر یا بکا میں کبھی آئے سرد بھرنا کبھی گر یا بکا میں کبھی آئے برگا یہی آدھو کشیوا یہی آسپوں کی عادت یہی آپ کشی یہی آشپوں کی عادت کبھی گر ہو بکار کبھی آرنا یہی میں علامت یہی پتی سلامت یہی عیب کی علامت یہی عیب کی روامت میری زندگی کا حاصل میری زیست کا تارا میری زندگی کا حاصل میری زیر کا تارا تیرا عاشقوں عاشقوں عاشقوں میں میں میں تیرے تیرے مرنا تیرے عاشقوں میں مرنا جینار زندگی کا حاصل کا سہارا میری گیت کا سہارا سیکھا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور عبادت بھی کرتا ہے ذکر اذکار بھی کرتا ہے اور عمروں کی بھی توفیق ہوتی ہے حج پہ بھی چلا جاتا ہے یہ سب باتیں تو ایک عام مسلمان سمجھتا ہی ہے الحمدللہ یہ بڑی نعمت کی بات ہے لیکن گناہوں سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کا درد دل میں پالنا درد دل میں پالنا کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے اسی کا کام ہے درد محبت میرے حضرت کا شیر ہے کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے جس میں کوئی کانٹا تھوٹ جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو نکالتے ہیں نکلتا نہیں آدھا اندر ہی رہ جاتا ہے اب مستقل وہ درد کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہ درد پالنا اللہ کی محبت کا درد یہ تکلیف دہ نہیں ہوتا دوستوں یہ بڑا لذیذ درد ہوتا ہے اللہ کی محبت کا درد ہر وقت یہ غم رہنا کہ میرا مولا کسی وقت مجھ سے ناراض نہ ہو یہ غم کا پالنا یہ درد محبت یہ کسی اللہ والے صاحب نسبت ہی کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے یہ نعمت عام نہیں ملتی یہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے مقید کیا ہے صحبت اللہ سے اس کو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں ان دن سراط المستقی سراط اللہ انعام انہم تعلیم اللہ تو وہ راستہ چاہیے جن سے جن لوگوں سے آپ خوش ہیں جن کے راستے سے آپ خوش ہیں جو راستہ سیدھا آپ تک پہنچتا ہے راستے تو بہت ہیں دعوے تو بہت کر رہے ہیں کوئی کہیں قرآن کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی کچھ دعویٰ کر رہا ہے کوئی کچھ دعویٰ کر رہا ہے لیکن راستہ تو صرف یہی ہے جو آپ تک پہنچتا ہے اور وہ راستہ لدینہ الاائی کا مال لدینہ انعام اللہ علیہ من نبی تو نبوت کا دروازہ کیونکہ اب بند ہو چکا لیکن وقت سے یقین فرمایا نبوت کے فوراً بعد صدیقین کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا وہ راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے وہ ہمیں چاہیے من النبیین و صدیقین و شہدا و صالحین یہ ہے راستہ جو سیدھا راستہ ہے اس میں کوئی پیڑ پھیڑ نہیں ہے بالکل سیدھا راستہ نوے درجے اللہ سے ملاتا ہے اور اس میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ طبقہ صدیقین کا ہے تو وہ راستہ نماز میں بھی ہم نے مانگا تو یہ درد محبت اللہ کی محبت کا غم اور اللہ کی محبت یہ اہل محبت ہی سے حاصل ہوتی ہے اور کہیں نہیں ملتی نہ کتابوں سے نہ وعدوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا جس کو کسی اللہ والے یا اس کے غلام کی سہولت اللہ کے لیے نصیب ہو جائے اس میں کوئی اور غرض شامل نہ ہو تو بس یہ بہت بڑی بہت بڑی نعمت ہے دوست بہت بڑی نعمت مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار تیرے آشکوں سے تھی تیرے سنگ در پہ بننا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ اس یہ درد لذیذ کیوں ہوتا ہے درد لذیذ اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی سے معاشرے والوں سے اور سوسائٹی والوں کے خلاف جو ہے یہ سینہ سفر ہو جاتا ہے جیسے رسمی رسموں میں شرکت کرنا اب بلا رہے ہیں دعوت میں لیکن معلوم ہے کہ نافرمانی کی جگہ ہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے شراف بجلی کا اشراف ہو رہا ہے یا عورتیں مرد ایک ہی جگہ جمع ہو کے کھانا کھائیں گے یا گانا بجانا ہو رہا ہے اس سے بچنا ایسے ہی نامحرم کو دیکھنے کا جی کر رہا ہے نامحرم عورت کو یا دہلیش لڑکے کو اس وقت جو ہے دل پر جغل کرنا تو دل ٹوٹ جاتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے نا کہ اگر رشتے دار کیا کہیں گے ہمیں سوسائٹی والے کیا کہیں گے کہ تو ملا ہو گئے لیکن اللہ کے لیے اگر یہ اپنے دل کو توڑ دے اور اس مجاہدے کو برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے دل کا پیار لے لیتے ہیں اس لیے درد لذیذ ہوتا ہے تو اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیار کر لیتے ہیں ہاں۔ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر یعنی اللہ کے لیے اپنے دل کو جو توڑتا ہے اپنی ناجائز خواہشات کو توڑتا ہے خون کر دیتا ہے اپنے اپنے دل کو توڑ لیتا ہے اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا اس کے لیے میرے حضرت کا شعر ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کا پیار لے لیتے ہیں اس لیے یہ غم لذیذ اور لذیذ اور لذیذ پر ہوتا جاتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا تیری عنایتیں ہیں یہ تیری مدد کا صدقہ یہ تیری عنایتیں ہیں یہ تیری مدد کا صدقہ میری جان غم پہ صبر کرنا میری جان کا تیرے غم پہ صبر کرنا یہ تیری عطا ہے یا رب یہ ہے تیرے تیری عطا میں یا رب یہ تیری عطا ہے یا رب یہ ہے تیرا پہ میرا نال رجردامت کہا اللہ سے کہ قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا راستے سے ہٹاتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کس قدر محبت تھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں کھائیں وہ بھی عزتی وہ بھی جلالی وہ بھی ارتقا مکانی میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے بلند مرتبے کی قسم کہ میں بھی جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا ہی رہوں گا کرتا ہی رنگ میرا ہر پتا رونا رونا یہی میری تلا میرا ہر پتا رونا ہے یہی میری تلاؤ کا صدقہ میرا جرم کرنا ارے دوستو توبہ تو بعد میں ہوتی ہے پہلے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے دل میں ندامت پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دل میں ندامت پیدا ہوئی ارے میں نے کیا ظلم کر دیا اپنے مالک کو میں ناراض کر دیا او ہو بس یہ احساس پیدا ہوتے ہی ان کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اسی وقت معاف کر دیتے ہیں میرا ہر رونا یہی میری تلا تیرا رحمتوں کا صدقہ جرم کرنا آپ کو مشکل وہی کری چان کرسی تیری ہے یہ تیری بند ہے تیری چاندا تیری بند ہے میرے جان دل کا تجھ کو ہم امباپ یاد کرنا میرے جان دل کا تجھ کو ہم امبا یاد کرنا ایک بزرگ کے شعر سناتے تھے محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یاد اللہ کا وہی بنتا ہے جس کو اللہ اپنا بنانا چاہا پہلے وہ فیصلہ کرتے ہیں اس بندے کو ہمیں اپنا بنانا ہے تو اس فیصلے کے بعد علامت کیا ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے یا اس کے غلام کی محبت دل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ فیصلہ فیصلہ پہلے کرتے ہیں کہ اس کو ہمیں اپنا بنانا ہے تب ہمیں ان کی یاد آتی ہے تب ہم جاگتے ہیں جیسے ماں ہوتی ہے اس کو پتا ہے کہ اب بچے کو اٹھانا ہے وہ بچے کو اٹھا جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی ہے ہمادن ہستی ہے کا میری جاگ اٹھی ہر گنے منہ سے مجھے اس نے پکارا مجھ کو منہ کے معنی بال یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں پھر وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا پھر وہ کا ہو کے رہ جاتا ہے اور بال بال اس کا اللہ کو پکارتا ہے بال بال سے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے سر سے لے کر پیر تک ہم اتم اس کی ہستی ہے وہ جاگ اٹھی ہے ہاں، اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اور یہ دولت اللہ سے مانگنے سے مل جاتی ہے ہاں، اللہ تعالیٰ فرما کو ورحمۃ نہ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ علیہ سری میشا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جلد فرما لیتے ہیں کھینچ لیتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں یہ من مینشا بتا رہا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنا بنا لیتے ہیں تو تم ہم سے مانگو کہ اللہ آپ ہمیں چاہ لیجئے کہ آپ ہمیں اپنا بنا لیں تیری شان ہے تیری بند پل ہے تیری شان جا ہے یہ تیری بند پل ہے میرے جانو دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کر

محبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے رک جانا اپنے دل کو توڑ لینا اپنی اپنے نفس کو فنا کر دینا اپنی خواہشات کو فنا کر دینا اور اللہ کی مرضی پر مر جانا ہے یہ اللہ پہ مر جانا ہے اپنی اپنی خواہشات کو قتل کر دینا خون کر دینا اللہ پر فدا ہونا اللہ پہ مر جانا ہے کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ ممکن تیری رات والا رحمت اللہ علیہ کا ہے خاص جو دعا مشہور دعا ہے مصنون اللہ عمین کا خون کریمن تو بعض روایات میں اللہ عمین نہ کا خون ہے بعض روایات میں ان کا بھی اضافہ ہے اللہ کا خون کریم چاہے گلام کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم القدر دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم القدر دعا اس واضح کا نام رکھا گیا ہے اس کو لے لیجیے جن کے پاس نہ ہو ان شاء اللہ اس کو پڑھیں گے یا آج رات سے شروع کریں گے پڑھیں گے انیس سو ننانوے کا بیان ہے حضرت مسجد اشرف گلشن اقبال کا انیس سو ننانوے کا بیان ہے آپ کے پاس جن کے پاس نہ ہو لے لے وہاں تین آواز رکھے ہیں دیکھو بھائی کتابیں جن کے پاس نہ ہو ان کو تینوں دے دیجیے ان کے پاس نہیں پتہ دونوں اور بات ایک ہی حکومت کے مقدمے آپ کو آپ کے پاس ہی روزہ اور سب کے اور دیکھ لیجیے جو نہ ہو آپ کے پاس نہیں یہ ابھی ماں کا ایک ہی ہے ان شاء اللہ آئے تو یہ بات آتے برس اور یہ مل گیا دعا کر لو رمضان بار کا مہینہ ہے اور شب قدر بھی آج ایک گزر گئی ہے آج ہے نا جی۔ تیئیسویں شب اور بقیہ جو ہوئی وقت رہ گیا اللہ تعالیٰ کی قدر کی توفیق نصیب فرما کیونکہ کل ایک بات یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو رمضان مبارک کی تاخراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس قدر عطائیں ہیں اس قدر عطائیں ہیں کہ یہ تاخراتیں تو ہیں ہی اپنی جگہ مسلم ان کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل صورت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس اس رات یہ رات جو ہے ایسی قیمتی ہے کہ اس رات میں عبادت کا ثواب ایک ہزار راتوں کے ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے ہے نا ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے لیکن اس کے علاوہ بھی دس راتیں ایسی ہیں کیونکہ یہ تاپ راتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں ہر رات میں عبادت کرنا ہے کہ معلوم نہیں کون سی رات شب بدل ہو کیونکہ رات پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سدلائی گئی تھی لیکن پھر کسی مسئلہ سے بلا دی گئی تو اور ان میں یہ یہ سمجھ کر عبادت کرنا کہ ہر رات ہے یہ معلوم نہیں آج شب قدر ہے انسان عبادت کر رہا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پوری راتیں قبول ہوں گی نا یہ تھوڑی ہے کہ وہ عبادت ضائع ہو جائے گی جو شب قدر وہ بھی تو قبول ہوں گی اور معلوم نہیں کس درجے میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے کہ میرے بندے کی تلاش میں یہ شب قدر ہے تو کیا معلوم کہ اسی کھاتے میں اللہ تعالیٰ ساری راتوں کو ہے ہم ہمارے تو اختیار میں نہیں ہیں اس لیے ہم ہر رات یہی سوچ کر جاگ رہے ہیں کہ کیا معلوم آج شب قدر ہوں تو معلوم نہیں ہو کیا کیا دے دوسری بات یہ ہے کہ دس راتیں اور بھی ایسی افضلیت بھی ہیں کہ اسی طرح ہر رات ہر رات عبادت کا ثواب یقینی طور پر شب قدر کی عبادت کی طرح ہے یقینی طور پر اس میں تو ہمیں معلوم ہی نہیں لیکن دس راتیں جو زیادہ کی پہلی سے لے کر پہلی زلی سے لے کر دس زوجہ ان میں سے ہر رات اتنی اہم اور افضل ہے کہ اس میں ہر رات عبادت کا ثواب شب قدر کی طرح عبادت کا ثواب ہے دل حج سے لے کر دس حج تک ہر رات یہ فضیلت رکھتی ہے اور اس کا اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بل فجری والا یاد ناشر یہ یہ یہ راتیں دس راتیں جو ہے اسی اہمیت کے حامل ہیں یہ کم لوگ جانتے ہیں اس لیے یہ راتیں جو ہیں یقم سے لے کر دس تاریخ تک یہ سب کی صبر بہت ہی قابل قدر اور افضلیت کی حامل ہے ان میں بھی عبادت کا وہی سوال ہے جو شب قدر کا سوال ہے اور ہر رات یقینی طور پر سوال ہے اس میں کوئی ڈھونڈنا نہیں ہے ہر رات اسی اہمیت کی حامل ہے تو بار دعا کر لو بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے کیا اس مہینہ کیا کہ اللہ ساری عمر کا جو وقت ہمارا رہ گیا اللہ پاک اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ اپنی رضا پر جینا اور اپنی رضا پر مرنا نصیب فرما دے اے اللہ اپنی رضا پر جینا اپنی رضا پر مرنا نصیب فرما دے وہ زندگی جانوروں جیسی ہے جو آپ کو بھول کر گزاری جائے آپ کی مرضی کے خلاف گزاری جائے ابدیت اور وفاداری اور جانداری تو اور وفاداری یہی ہے کہ آپ نے زندگی عطا فرمائی آپ ہی پر قربان کر دی جائے آپ پر فدا کر دی جائے سو زندگی بھی آپ عطا فرماتے تو سو زندگی بھی آپ پر قربان کر دیں تو کم ہے جان دی دی ہوئی انہیں کی ہے اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اے اللہ آپ ہمیں ہماری جانوں کو اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے اللہ نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ آپ کی مہربانی ہے آپ نے اپنا فضل فرمایا کہ ہم آپ کی یاد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے اے اللہ اس کے جتنی برکات ہیں جتنے ثمرات ہیں اے اللہ ان سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ اے اللہ سب کو بھرپور مالا مال فرما دیجیے اللہ اپنی نوازشات کی اپنی رحمتوں کی اپنی برکتوں کی رحمتوں کی برکتوں کی بارش فرما دیجیے اے اللہ اپنے کرم کی بارش فرما دیجیے اللہ ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے جو لوگ سن رہے ہیں ٹیلی فون پہ گھروں میں اے اللہ کسی طور سے بھی سن رہے ہیں اے اللہ سب کی سب کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ اپنی بے حساب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے اے اللہ ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی اے اللہ انوارات سے مستفید فرمائیے اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجیے ہمارے گھر والوں کو جذب فرما لیجیے تمام مسلمان عالم کو جذب فرما لیجیے اور اولیاء سے یقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے کہ اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خطے میں اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ہمارے مانگنے کا کوئی استحقاق نہیں ہے ہم نالائق ہیں ہم ہم اللہ خطا کار ہیں ہم گناہ کار ہیں لیکن اے اللہ آپ بھی بڑے کریم ہیں آپ بھی بڑے بخشنے والے ہیں آپ بھی بڑے عطا فرمانے والے ہیں آپ وہاب ہیں اے اللہ آپ و ہیں آپ کریم ہیں اور کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی کرم کرتے ہیں اے اللہ ہم تو اپنی نالائقی پیش کرتے ہیں ہم تو نالائق ہی ہیں لیکن آپ چونکہ کریم ہیں اور نالائقوں پر کرم فرمانا آپ کا خاص وقت ہے اور آپ کو محبوب بھی ہے معاف فرمانا آپ کو محبوب ہے بس اے اللہ اپنے محبوب اعمال کو ہم پر جاری فرما دیجیے اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے آخرت بھی بنا دیجیے ہم کو بھی اللہ والا بنا دیجیے ہماری اولادوں کو اللہ والا بنا دیجیے ہمارے تمام گھر والوں رشتے داروں عزیزوں کو اے اللہ دوستوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے اللہ جو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے اے اللہ جو یہاں آ جائے وہ بھی آپ کا دیوانہ بن جائے اے اللہ ہم کو بھی دیوانہ بنا دیجیے اور دیوانہ گر بھی بنا دیجیے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی درد محبت کا عظیم خزانہ عطا فرما دے اے اللہ اپنے درد محبت کا عظیم خزانہ عطا فرما اے اللہ سارے عالم نے اپنے درد محبت کے نشر کے لیے ہم کو قبول فرما اے اللہ سارے عالم میں آپ کے پیغام محبت کو عام کرنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ میرے مشق کے اے اللہ جو مضامین ہیں اے اللہ ان کو پھیلانے ان کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے حضرت کی جامعہ بن رہی ہے جامعہ حکیم رحمت اللہ علیہ گلشن اختر کمپلیکس اے اللہ اپنے فضل سے اس کو کامیابی عطا فرما اے اللہ دن دونی رات چوگنی ایک ترقی نصیب فرما اے اللہ سارے عالم میں محبت کے نشر کا ذریعہ بنا اے اللہ ہم کو اس کے اندر حصہ لینے کی خوب توفیق عطا فرما خوب خرچ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں اللہ کو شفا کام حاجر مستمر عطا فرما دے یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے اے اللہ کو حلال آسان اور بابر رزق نصیب فرما دے اے اللہ حلال آسان بابر رزق نصیب فرما یا اللہ حلال آسان اس نصیب فرما اے اللہ جو جن کسی بھی پریشانی میں مشکل میں مبتلا ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ جو بھی مسائل ہیں اللہ ان کو حل فرما دیجیے اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے اور ہماری آخرت بھی بنا دیجیے دونوں جہان کی نعمتوں سے اللہ مالا مال فرما دیجیے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں درجے بہا دیے ہیں اے اللہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے دنیا تیری گلی میں خدا تیری گلی میں اللہ ہاتھ پھیلے ہیں ہم فقیر ہیں محتاج ہیں اور ہم آپ کے رجسٹرڈ فقیر ہیں آپ نے قرآن پاک میں ہم کو فقیر فرما دیا کہ تم سب کے سب میرے محتاج ہو میرے فقیر ہو بے شک ہم آپ کے محتاج اور فقیر ہیں اور اللہ سائل کا سوال اے اللہ حل کرنا اے اللہ آپ کے ذمے آپ کے ذمے احسان والے ہیں کیونکہ ہم آپ کے فقیر ہیں اے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہیں اور آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں آپ کے سوا کوئی عطا فرمانے والا نہیں ہے اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے اے اللہ ہم کو خوب خوب نواز دیجیے اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے اے اللہ مانگنا بھی نہیں آتا مانگنے کا ٹھنگ ہی نہیں ہے لیکن آپ بڑے کریم ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کیسے ٹوٹے پھوٹے ہیں اور آپ کیسے کریم ہیں اسے اللہ آپ ہماری ٹوٹی ٹوٹی جھولیوں کو بھی اللہ جوڑ دیجیے اور ان کو خوب بڑا بنا کر اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے اللہ ہم سب کو نواز دیجیے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا لیکن آپ اس پر نظر نہ فرمائیے آپ اپنے کرم پر نظر فرمائیے اے اللہ ہم کو بھر بھر کے عطا فرما دیجیے یا اللہ بھر بھر کے عطا فرما دیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم